سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں ہمیشہ قنوط کرتے رہے حتیٰ کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے حدیث نمبر سترہ سو پینسٹھ مسند احمد